السلام علیکم و رحمۃ اللہ اچھا جی ایک ساتھی نے سرف کے اندر سبق میں آ جائیں کے سبق میں آ جائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم یعنی آٹھ بجے تک سبق جو ہے وہ مین روم میں کر لیا کریں اس کے بعد آٹھ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس میں چلے جائیں دوسرا روم اوپن کر لیں کیونکہ میری نماز میں نے آپ کو بتایا تھا ساڑھے آٹھ بجے ہے تو پھر ہم آٹھ پچیس تک سبق پڑھ سکتے ہیں تو ویسے تو وہ وہ پھر کا سبق شروع ہو جاتا ہے نا آٹھ بجے تو ٹائم پھر ان کا شروع ہو جاتا ہے تو ہم شفٹ ہو جایا کریں ٹھیک ہے تو روم اوپن ہاں، جو ہے نا بس اسی وقت کر لیا کریں سات بج کے پچپن چھپن منٹ پہ اوپن کر لیا کریں تاکہ ہم جو ہے نا پھر اس سے اس روم میں شفٹ کر جایا کریں قرآن مجید کا سبق وغیرہ جو ہے نا اس طرح کر لیا کریں ٹھیک ہے نا آما کلاس کا اس طرح یوں کر کے آما سب اچھا جی کوشچن ہے اتنی جی، تجویز کلاس ہوتی ہے روزانہ ہی ہوتی ہے نا تو کوشچن یہ تھا کہ تد تدعین نہیں وہ پھر پتہ نہیں ہو سکتا قاری صاحب کے لیے بھی شاید مشکل نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ تو ان کے لیے مشکل ہو تو پھر ہم ان کو کیوں اس طرح وہ کروائیں کیونکہ میری تو نماز پھر بار بار چینج ہوتی رہے گی پھر پونے نو پہ خیر پھر پونے نو پہ چلی جائے گی تو تب آپ کا سبق تو پہلے ختم ہو جایا کرے گا ساڑھے آٹھ بجے ہی جو ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس لیے وہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم اس روم میں شفٹ کر دیا کریں گے نا کلاس کا روم ایک اوپن کر دیا کریں اچھا جی تد عینا تد عینا تد عینا اصل میں کیا تھا دیکھیں تد تدین تھا کیا تھا تد ید ید او تھا یہ اسی میں جو تھا آپ دا یدو والی گردان کے میں ایک ساتھی نے پوچھا کہ اس میں کیا تعلیل کیسی ہوئی میں نے کروائی تو تھی ویسے تعلیم کروائی تو تھی اس وقت تو کیا تھا ید ید یدون نہ تد یدون ید نہ تد تدان تد تد تو یہ کیا تھا تن سورینا ٹھیک ہے نا تن سورینا تدعوینا کیا تھا تنسورینا آپ اصل پہ لے کے جایا کریں ٹھیک ہے تد اوینا تد اوینا اب جب تد اوینت دیکھیں یہ کون سی صورت بن رہی ہے کہ تد اوینا یو اور میو والی صورت نہیں بن رہی ہے یہاں پر یو اور میو والی صورت نہیں بن رہی ہے تو کیا بنے گا تد اوینا جب تد اوینا تن سورینا ہوگا ٹھیک ہے اب کیا کرنا پڑے گا تد اوینا اب دیکھیں کہ واؤ کون سی جگہ کے اوپر ہے اچھا چوتھی جگہ کے اوپر آ گیا ایک میں دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں اچھا تد اوینا تھا تو اب نہیں نہیں دیکھیں تد اوینا تھا یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یو اور میو والی صورت نہیں ہے جب یہ یو اور میو والی صورت نہیں ہے تو ایو اور میو میں کیا کرتے ہیں واؤ اور یا کی حرکت کو کیا کرتے تھے ایو اور میو وغیرہ یعنی یا کی حرکت کو ماقبل کو دیا کرتے تھے اور باقی صورتیں جو ہوتی تھیں ان میں واؤ یا یا کی حرکت کو گرا دیا کرتے تھے واؤ یا یا کی حرکت کو گرا دیا کرتے تھے یہ تد ابھی نہ تھا تو یہ واؤ کے نیچے کیا کسرا ہے واؤ کے اوپر کسرا جو تھا یہ کیا ہوتا ہے ہاں، واؤ کے اوپر کسرا اس پہ مشکل ہے اس کو پڑھنا تو کیا کریں گے واؤ کے کسرے کو ہم کیا کر دیں گے گرا دیں گے واؤ کے کسرے کو گرا دیں گے اچھا جی جب واؤ کا کسرا گر گیا جب واؤ کا کسرا آپ نے گرا دیا تو پھر کیا کیا جائے گا اچھا جی جب واؤ کا گرا دیا اب واؤ بھی ساکن اور یا بھی ساکن واؤ بھی ساکن اور کیا ہو گیا یا بھی ساکن ہو گیا جب واؤ بھی ساکن ہو گیا اور یا بھی ساکن ہو گیا اب کیا کرنا ہے اچھا ایک منٹ انہوں نے کہا کہ جی اس لیے واؤ کی اچھا کیسا واؤ اس کو دے دیا نہ یہ یہ مسئلہ ادھر اس طرح نہیں ہوگا پھر یو اور میو کی ماں قبل کو دیا کرتے تھے اچھا جی ایک منٹ ٹھہر جائیں سر ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک منٹ اچھا ایک اور صورت بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس کے اندر ایک اور صورت بھی ہے یہ ایک اور قانون میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اصل میں یہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو نقل و حس نقل و حس و حرکت والا قانون ہوتا ہے نقل و حسو حرکت والا قانون ہوتا ہے ٹھیک ہے نقل و حس و حرکت والا قانون ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ وہ لگ سکتے ہیں تو آپ میں دو صورتیں بتائی تھیں ٹھیک ہے دو صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں یہ اگر آپ دیکھیں گے اللہ اشرفیہ انوار اللہ اشرفیہ میں قانون نمبر چار ناقص کے قانون نمبر چار قانون نمبر چار میں اس کو آپ کو چار صورتیں بتا دیتا ہوں چار صورتیں اس کو میں نے سر آج کو میں نے سے لکھا بھی تھا اپنا ہی بنایا تھا تو اس میں سے آپ دیکھ لیں چار صورتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک ہے رامی یونا رامی یونا تو رامی یونا کون صورت بنی میو والی صورت بنی نا ٹھیک ہے تو را, ہاں، وہ آئے رامین رامونا اصل میں کیا تھا رامی یونا تھا ہاں، رامی یونا تھا تو اس میں یہ یہ کیا نقل حسف حرکت والی قانون ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ وجوبی ہوتا ہے اس کی حرکت کو ماقبل کو دینا لازم ہوتا ہے یو اور میو والی صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں ٹھیک ہے رامیونا اور ایک ہوتا ہے دا دا نے ہے نا داؤنا اصل میں کیا تھا دا اونا تھا دا اونا تھا پھر واؤ کو کس سے بدل دیا تھا یا سے بدل دیا تھا کیوں وہ والا ہاں، ہاں، دیا والا قانون لگایا تھا کہ واؤ کو یا سے بدلا گیا تھا تو پھر کیا بن گیا تھا دا اونا ہو گیا تھا تو ایو والی صورت بن گئی تھی تو ایو اور میو والی جو صورتیں ہیں نا اس میں حرکت کو ماقبل کو دینا واجب ہوتا ہے ان میں حرکت کو ماقبل کو دینا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے یو اور میو والی صورتیں جو میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں ایک اور صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تن ہو یینا تن ہو یینا تن ہو یینا اور اسی طرح ہی تد ہوینا تن ہو یینا ہوینا ہوئی تنہا تنہا سے نا نہا یا نہا ٹھیک ہے تو تن ہو جینا تن ہو جینا یہ واحد مونس حاضر کے اندر یہ بات آتی ہے واحد مونس حاضر کے اندر مظاہرے کے اندر واحد مونس حاضر کے اندر یہ بات آتی ہے تو تن ہو جینا اور تد او وینا تد او وینا ان کے اندر باؤ کی حرکت کو ماقبل کو دینا کیا ہوتا ہے یہ جائز ہوا کرتا ہے ان کو حرکت کو ماقبل کو دینا جائز ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ان میں ماقبل کو دینا جائز ہوتا ہے گویا تد اوینا پڑھنا بھی جائز ہوگا اور تد اینا پڑھنا بھی جائز ہوگا تد اوینا پڑھنا بھی جائز ہوگا اور اسی طرح ہی کیا ہوگا تو تد اوینا کے اصل میں کیا تھا تد اوینا تھا آپ کیا کریں گے واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے واؤ کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے کیونکہ یہ وجوبی والی صورت نہیں تھی بلکہ یہ جوازی صورت تھی یو اور میو تو کیا ہوتے ہیں وہ وجوبی صورتیں ہوتی ہیں حرکت کو ماقبل کو دینا لیکن یہ کیا ہے یہ جوازی صورت تھی اس میں حرکت کو ماقبل کو دے دیا تو ماقبل کی حرکت کو سلب کر لیا تو کیا بن گیا تد عیب تد یا اور نون آ گیا ٹھیک ہے تو واؤ ساکن تھا ماقبل کسرا تھا واؤ ساکن تھا ماقبل کسرا تھا تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے میادن والے میزان والے قاعدے کے تحت تو کیا بن جائے گا تد اینا دو ساکن جمع تھے تو یا گر جائے گا تو تد اینا ہوگا کیا ہو جائے گا تد اینا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی ایک ہوتا ہے تن نا تن نا وہاں پر بھی اس طرح یہ قاعدہ جاری ہوگا ٹھیک ہے اس وجہ سے جو ہے یہ انشاءاللہ میں کسی نے قاعدہ آپ کو کروا دوں گا یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ نقل و و حرکت والا قانون جو ہے اور ہاں، انوار الاشرفیہ میں بھی تھوڑا سا اس میں ایمبیگوٹی ہاں، ہے اس قانون کے اندر ٹھیک ہے نا فور سیونٹی نائن میرے پاس تو فور سیونٹی نائن ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے اس کو میں نے خود لکھا تھا یہ قانون جو ہے ٹھیک ہے نا یہ اس میں سے واؤ نہیں تو حرکت کو ماقبل کو دیں گے تو واؤ ساکن ہو جائے گا نا واؤ ساکن اور ماقبل کسرا ہوگا تو پھر واؤ یا سے بدل جائے گا پہلے میادن والا میزان والا قاعدہ لگائیں پھر گرائیں التقاء ساکنین فوراً نہیں لگائیں گے واؤ کس واؤ ما ماقبل کسرا تو پہلے میزان والا قاعدہ لگے گا اس کے بعد پھر دو یا جمع ہو جائیں گی پھر التقاء ساکنین والا قانون لگے گا پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی تو گویا آپ کے پاس چار صورتیں بن جائیں گی ٹھیک ہے گویا آپ کے چار صورتیں یہ قانون آئے گا اس میں سے دیکھ لیں یقول و تقولو والے کے اندر شاید ہو یقول و تقولو کے اندر دیکھیں یقول و تقولو والا قانون دیکھیں اس میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے نا یقولو کے اندر سے اصل میں وہ بھی کیا تھا یقولو تھا اس کی حرکت کو ماں کو دیا تو اس میں دیکھ لیں کہ اس میں کیا آپ کا ذکر کیا ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ یہ قانون جو ہے نا اس میں قانون نمبر چار کے نام سے انوار اللہ شفیہ میں قانون نمبر چار نقل و حرکت والا قانون لیکن یہ آپ کو یہ اس یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اندر بھی اس قانون میں بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو لکھا ہوا ہے نا اس میں بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں نے اس کو خود وہ بنایا ہے کچھ تھوڑا سا اس کی عبارت خود درست کی ہے اس قانون کی وہ انشاءاللہ کسی دن کروا دوں گا یاد کرائیے گا آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا ہر واؤ و یا مضمون یا مقصور واقع شوت مقابلہ لام کلمہ بعد ازما یا کسرہ حرکت آرہ حضرت وجوبن بشرتے کے یا درمیان کسرہ و واؤ نہ باشت ٹھیک ہے ہاں یہ اب یہاں پہ پوری بات نہیں آتی واؤ درمیان ضمہ و یا نہ باشد یہاں پہ بات رہے گی اگر باشند در صورت انتفاع شرط اول نقل حرکت واجب در صورت انتفاع ثانی نقل حرکت جائز اس آ واؤ و یا بدل از حمزہ ابدال جوازی و حرکت منقول از حمزہ نہ ہاں؟ تو یہ اس میں سے لیکن اس میں پوری عبارت نہیں ہے اس میں دو چیزیں چھوٹ گئی ہیں عبارت کے اندر شاء اللہ کرا دوں گا اچھا جی اور کون سا تھا آپ نے تو پورا خیر اچھی بات ہے آپ نے واقعی میرے خود ذہن سے یہ چیز وہ تھی کہ یہ میں یو اور میو کے اندر ہی صرف وہ وجوبی وجوبی کے اوپر جار تھا یہ دو جوازی صورتیں بھی ہیں اس کی دو جوازی صورتیں بھی ہیں تن ہوینا اور تد اوینا تن ہوینا تد اوینا اور کون سا تھا اچھا جی تد اور تد آئینہ میں کون سا قانون لگا ہے تو تد آئینہ کے اندر نہیں ہو کیا تھا ہم نے تد آئینہ مسل میں کیا تھا تد اوینا تھا تد اوینا تھا تو واؤ کو یا کریں گے واؤ کو یا کریں گے اور اچھا پھر یا متحرک اور اس سے پہلے مفتو یا متحرک مفتو علیہ سے بدل دیں گے ایسا تد اوینا تو وہ تو کام آسان ہے تد آئینہ جو ہے آئینہ تد اوینا تھا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا کون سا ہے تد تد اچھا جی تد وینا میں یو میو اچھا جی اچھا بس ہو گیا یہ سارا ہو گیا ٹھیک ہے بس یہ ایک وہی قانون جو ہے نا نقل و حسف حرکت والا قانون جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا تو سارا ٹائم اس میں چلا گیا آپ لوگوں نے اس لیے میں نے اسے کہا نا اس جو ہاں، علم و صرف اولین آخرین وغیرہ ان سے بندے کو ہر چیز کور نہیں ہوتی ہے اس کے اندر سے ہر چیز کور نہیں ہوتی قوانین پورے طور پہ بندے کو صحیح نہیں آتے ہیں آپ ہر جگہ کے اوپر وہ تعلیلات نہیں کر سکیں گے جتنے انہوں نے قوانین دیے ہوئے ہیں اب یہ جیسے کہ وہ ہیں یہ کبھی نہیں مجھے پتہ چلے گا کب حرکت کو گرانا ہے کب حرکت کو ماقبل کو دینا ہے اس میں کبھی نہیں پتہ چلے گا آپ کو بس وہ یہ ہوگا حرکت کو گرا دیں جی نقل ماقبل کو دے دیں تو یہ ہاں، چار صورتیں میں انشاءاللہ کروا دوں گا ایک میں نے بتایا یو میو وہ تو وجوبی آ جائیں گی اور دوسری آ جاتی ہے یہ دوسری جو ہے وہ تن ہوئی نہ دوسری جو ہے آگے جو ہے اس میں سے اور اچھا جی آگے آ جائیں آج تو آگے سارا اسی میں گزر جائے گا تو اچھا اور کہاں پہ تھے کدھر مجھے بتائیے رما یارمی والی کردانیں ہو گئی تھیں لم یارمی نہیں یارمی اچھا جی اب جی پھیلے جہاد با لم لم لم یاریاں لم یار لم تر لم یار لم ترمی لم ترمیا لم ترمو لم ترمی لم ترمیا لم تر لم ارمی لم نرمی اصل میں کیا تھا یارمی تھا اسے لم لگا تو یا گر گیا آخر سے تو یارمی ہو گیا لم یارمی اصل میں کیا تھا یار آنے تھا تو کیا بن جائے گا نون گر جائے گا لم تو لم یارمیا یار نہ تھا تو کیا ہو جائے گا لم یارمو لم ترمی لم ترمیا لم یارمینا یہ سارا سان ہے لم یور تھا اصل میں یور تھا تو یور سے کیا ہو جائے گا الف گر جائے گا جو آخر میں تھا تو لم یورما یور ماں لم یور ما لم لم تر مان ترمیا ترما لم لم لم ارما لم نورما آگے آ جائیں گے سکیلا لیر مین لیر سکیلا آگے لام تاکید والا ہے تو لرمین لیرمیاں لرمنا ترمینا ترمیاں یارمینا نے تر ترمیاں ترمنا ترمینا ترمیاں ترمینا نے جھولا جگہ لیر لبنہ ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پہ لور واؤ کو کیا کریں گے یہ ان جگہوں میں سے ہے ویسے تو ہر رکا ہر رکا بالکش ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کون سی حرکت دی جاتی ہے کسرے والی حرکت دی جاتی ہے لیکن بعض جگہوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ زما بھی ہم دے دیتے ہیں بعض جگہوں پہ ہم زبر بھی دے دیتے ہیں تو دیکھیں تو یہاں پہ کیا آ جائے گا لور یہ ان جگہوں میں سے آ جائے گا ٹھیک ہے نا واؤ بھی تھا اور اس کے بعد نون ساکن بھی ہاں، نون دو نون ساکن آ رہا تھا واؤ بھی ساکن تھا واؤ بھی ساکن تھا نون بھی ساکن تھا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے واؤ کو ضمہ کی حرکت دے دیں گے ضمہ کی حرکت قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح اور ہاں، پتہ والی بھی تو یہ اس یہ ان میں سے جگہ آ جائے گا تر لترمین ترمیان ہاں، لرمین لترمین ترمیان تر ترمین تر مئی نان لیر من لتر مین ان لطرمین لرمین لرمین اور خفیفہ کیسے آ جائے گا لورمیان لورم لطرمین لترمیان لتر مبن لترمین لرمین یہ گٹر لگائیں گے آسان ہے مشکل نہیں ہے تعلیلات آتی ہوں آپ کو تو آپ کریں گے کوئی تعلیل نہ سمجھ آئے پوچھ لیجیے گا مجھ سے اس کے اندر سے تعلیل کیسے ہوگی پیچھے تعلیلیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر سے کلا کی اب اب آ جائیں امر معروف کی طرف یرمی لی علی یرمو امر معروف یرمی اصل میں یرمی تھا لام لام امر داخل ہوا تو اس لیے یرمی یرمی علی یرمو وہی والا کام ہے بالکل آسان سا ہی ہے ٹھیک ہے لم یرمی والا جو ہے بس صرف لی یرمی یرمی لی لی لی لی لی لی علی علی علی علی علی یرمو ترمی ترمی ارمی نرمی یرمین یرمیان ترمیان ترمیان ارمین نرمیان یرمین لی لی ترمیان لی ارمین لی نرمیان مجهول ليرمى ليرمى يا ليرمى ويرمى ترمى يا ليرمى إن ليرمى لنرمى ليرمى يانا ليرمى يانا ليرمى ون ليرمى ون لترمى يانا ترمى يانا ليرمى يانا نرمى يانا ليرمى يان ليرمى ون لترمى يان ليرمى يان لنرمى يانا ٹھیک ہے تو یہ اب اس کو اپنے نو کریں گے اور لیور مغون پڑھنا ہے اچھا یہ وہی والا وہاں پہ بھی اب دو دو ساکن جمع ہو رہے تھے تو اس واؤ کو کیا کریں گے جمع دیں گے اس کو حرکت کو جمع دیا جائے گا اور امر حاضر کیسے آئے گا ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا ارمین ارمیان ارمن ارمن ارمیان ارمینا نے ارمین ارمن ارمن یہ سارا ہو جائے گا آپ نے اس کو کرنا ہے اور پیچھے تعلیلات وغیرہ دی ہوئی ہیں اس کے اندر سے تو یورما چاہے ترمین ترمین اصل میں کیا تھا ارمی تھا حرف علت تھا جزمی تھا ساکت تو ارمی بن گیا ہو گیا جی آپ چاہ جائیں جی دوسرا روم کھول اوپن کر لیں اوپن کر لیں دوسرا روم اوپن ہو گیا کہ نہیں ہوا میں جا رہا ہوں جی دوسرے روم کے اندر آپ آ جائیں ایکٹیو کلاس روم آما پبلک روم کے اندر جو ساتھی ہیں اس میں وہ کر جائیں السلام علیکم اللہ